کلخلاب عالمین وسلات وسلم علا سید مرسلیم وسب ازمین میرے پیارے بھائی ہو بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اللہ کی نعمتوں میں پھٹے بٹے ہوئے ہمارے اوپر بہت نعمتیں ہیں بہت آدمی گن نہیں سکتا اور وہ سب نعمتیں بغیر مانگے ملی ہے اللہ مانگنے کا انتظار نہیں کرتا کہ کوئی مانگنے آئے تو دوں اس نے پیدا کیا ہے تو بغیر مانگے دیتے ہیں اور پالتے ہیں اجے مانگے یہ کہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تھی تو نہیں گن سکو گے لیکن آدمی کیسا ہے کہ بہت نا اور بہت ظالم کی کہا پین تو نعمت اللہ تو سوہا ان انسان ہے تو ظلم کا اللہ کی نعمت کو گننا چاہے تو گن نہیں سکیں گے تو نعمتیں ہیں بعد نعمتوں کا تو نعمت ہونا معلوم ہوتا ہے بعد نعمتوں کا نعمت ہونا معلوم نہیں ہوتا خالی آدمی اس کو فائدہ ہی اٹھاتا ہے اس کو نہیں معلوم کہ نعمت ہے ہمارے ایک دوست تھے بیمار ہو گئے آخر میں ملنے گیا میں کیا تکلیف ہے کہ مول صاحب منہ میں جو لوہا ہوتا ہے وہ سوکھ گیا ہے تھوک باہر پھینکے تو نہ نا لوگوں کو تھوک باہر نکلے تو نہ نار یہ ہلاک تھوکتا ہے اور وہ سوکھ گیا تو اس کا علاج ہو رہا ہے اس کی دوا ہو رہی ہے تو وہ تھوک پھر سے چالو ہو جاتا لو آپ سوچو لو تھوکوی سے نعمت سمجھا بہت نعمتیں ہیں اس لیے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو سوچو کہ مجھے اللہ نے یہ دیا ہے مجھے اللہ نے یہ دیا ہے میں نے یہ مانگا نہیں ہے وہ دے رکھا ہے واپس بھی نہیں دیتا ہاں واپس بھی نہیں کہ لاؤ تم نے شکر نہیں کیا تو واپس لاؤ ایسا نہیں ہوتا دیتے رہتے ہیں لیے یہ سوچنے کی بات ہے غفلت اس لیے دور نہیں ہوتی کہ نعمت کو دیکھتے ہیں یا نعمت دینے والے کو نہیں سوچتے ہیں حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے یہ دیا ہے میں نے تو مانگا نہیں مجھے اللہ دے ہیں وہ دے رہے ہیں تاکہ اللہ کی محبت رہے اللہ کا خیال بھی تو آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو لیٹتے تھے سونے کے لیے تو یہ کلمات آپ کی زبان پر ہوتے تھے الحمد للہ الزی و سقانی و کفانی و عوانی و کم ملا کافی الگو والا مووی شکر ہے اللہ کا کہ مجھے کھلایا پلایا کبھی کافی کچھ ہوتا ہے مجھے کھلایا پلایا اور مجھے ٹھکانہ دیا گھر ہے اور بچے ہیں اس لیے کہ دنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہے سڑک پر سوئے ہیں پلیٹ فارم پر سوئے ہیں کہ ہاں بس اڈے میں سوئے ہیں ایسے ایک جگہ میں لوگ گھر نہیں ہے گھر نہیں ہے کوئی نہیں ہے پیاس لگے رات کو تو پانی پلانے والا نہیں اور آنکھیں بھی نہیں ہے میں نہیں ہے کہ پانی کی دفاع جا رہے ایسے بہت لوگ ہیں کم میں ملا کافی پیلو والا مووی کوئی ٹھکانا نہیں کوئی ایسا جگہ گا نہیں یہ سکھایا ہے جانور کی طرح کھا کے سو گئے اور اس کے پھٹ کے پھر کھایا یہ بہت بری بات ہے تو یہ اہمات ہوتے تھے کیونکہ بہت نعمت ہے کی ہے ایک بھی چھین جائے تو زندگی پریشان ہو جائے ایک ساتھی ہمارا تھا یعقوب نام کا تو اسے ایک تکلیف ہوتی تھی پیشہ رک جاتا تھا جب اس کا پیشہ روکے تو وہ پلٹیاں کھاتا تھا سامنے ہو تو اس کو سمجھ جاتا تھا اتنا چند بہار ہو جاتا تھا کیا بات ہوئی پیشاب روکا ہے پیشاب نہیں آ رہا جی ہاں کتنی بڑی بات ہے پیشاب نجا ہے یہ سب باتیں اللہ کی نعمت کا دھیان کرے کیوں تاکہ اس کو اللہ یاد آئے جی ہاں میں تو گیاروں کی طرح کے دنیا کی چیزیں دیکھیں گے اللہ کو تو جانتے نہیں وہ پتھروں کو دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں اللہ کو نہیں جانتے بھائی یہ باتیں اپنے اندر اتارنے کی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے وہ آدمی بدقسمت ہے جس کو اللہ سے تعلق نہیں ہے اس کی قسمت پھوٹی ہوئی کیوں کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اسی سے اس کا تعلق نہیں ہے تو پھر کہاں جائے گا اس کے ہاتھ میں اس کی زندگی ہے اس کی موت ہے وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے سارے حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے صبح ہوتی ہے قدرت سے شام ہوتی ہے قدرت سے اجالا ہوتا ہے قدرت سے اندھیرا ہوتا ہے قدرت سے بغیر قدرت کے ہوتا کیا ہے بتاؤ بغیر قدرت کے کچھ نہیں ہوتا ہو ہی نہیں سکتا حسیب تو تو اللہ نے اپنی قدرت میں لے رکھا ہے اور ہر چیز کو اللہ اپنے علم میں لے رکھا ہے ہر چیز کو جانتے ہیں کس کے دل میں کیا خطرہ گزر رہا ہے وہ معلوم ہے اللہ کو کیا نیت ہے کیا نیانت ہے وہ سب معلوم کیونکہ قدرت بھی ہے بہت ضروری بات ہے اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور انبیاء کرام نعمتوں کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے خوش کرو نعمت اللہ علیکم یعنی کرو خدا کی نعمتوں کا جو تمہارے پاس ہے ہاں۔ اس لیے اس کو سوچنا چاہیے یہ نہیں کہ نعمتیں کھائیں نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کو بھول جائیں یا اللہ کو ناراض کریں اور ظلم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں سے اللہ کو ناراض کرے کہ اس کی نعمتوں کو ایسا ایسا ایسا استعمال کرے کہ وہ اللہ ناراض ہو اسے کتنا بڑا ہے اللہ کی نعمتوں کا ایسا استعمال کرے کہ اللہ ناراض ہے کوئی کتنا بڑا ظلم ہے اس لیے کہا کہ آدمی بہت بڑا ظالم ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو ایسے استعمال کرتا ہے کہ اللہ اللہ ناراض ہے اس سے لیکن اللہ ناراض ہو کر کے ان نعمتوں کو چھینتا نہیں واپس سرکار کے قانون کے خلاف تو لائسنس چھین لیں گے لائسنس چھین لیا پاسپورٹ چھین لیا ویزا کینسل کر دیا کہیں نہیں جا سکتے پڑھتے ہیں کیوں کہ انہوں نے کوئی قانون توڑا ہے ہلے ایسے نہیں کرتے کہ جی کسی نے آنکھوں کا گناہ کیا ہو تو اس کو اندھا کر دیں کسی نے کانوں سے گناہ کیا تو گیلا کر دیں کسی نے زبان سے گناہ کیا تو گوا کر دیں وہ کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرتے ڈراتے ہیں سمجھاتے ہیں مقصد زندگی بتاتے ہیں یہ کرتے ہیں ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو میرے غصے سے بچو ہاں یہ خود کہیں کہ میرے غصے سے بچو میں کہ رکوم اللہ اللہ میرے غصے سے بچو اللہ کو غصہ اترا پھر کام کا نہیں رہے گا حاکم جی ہاں۔ ہو تو دولت مند ہو تو بہادر ہو تو جی ہاں۔ اجڑ جائے گا ساری طاقت اجڑ جائے گی ٹھیک نہیں سکتی اللہ کے غصے کے سامنے اس لیے یہ بہت سمجھنے کی بات ہے ایک حیوان ہوتا ہے جانور اس کے ساتھ بھی آپ کو احسان کرو تو آپ سے مانوس ہو جاتا ہے جب ہماری بھینسیں ہمارے جانور میں اس کو پانی پلانے کے لیے جاؤں چار تالا پھر پانی میں سے وہ نکلے نہیں پھر تو چلے آنا پھر وہ خود ہی گھر آ جائے خود ہی گھر آئے گا اپنا گھر پہچانے وہ کیوں کچھ میں ملتا ہے یہاں کیا کھانا ملتا ہے دوسرے کی جگہ نہیں جائے گی وہیں گھر پر آئے گی کیوں یہاں ملتا ہے تو چھوڑو یہ تو خود نکل کے آ جائے گی تو نکل کے نہ جاتی تعلق ہے اس کو اس احسان کی وجہ سے کہ مجھے سارا یہاں ملتا ہے آدمی اللہ کا کھاتا اللہ کے مسجد سے اس کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ کھاتا ہے اللہ کا پیتا ہے اللہ کا ہر چیز اللہ کی ہے اس کے پاس اپنی کچھ نہیں ہے لیکن اس کو اللہ سے مسجد سے اللہ کے دین سے تعلق نہیں ہے تو کتنا گر گیا وہ اس لیے یہ بات ہے کہ اللہ کے احسانوں کو اس کے نعمتوں کو سوچے اور ڈرے اللہ سے کہ ابھی تو احسان کیے ہیں نعمتیں اور ناراضوں کو چھین بھی لیتے ہیں چلو چھٹی ہو گئی جاؤ کچھ نہیں رہا کچھ نہیں رہا ایسا نہیں کر دیتے گے ناراض ہو کر خالی کر دیا اور آدمی کو آدمی بے بس ہو گیا اپنی قدرت دکھانے کے لیے کبھی کبھی ایسا راستہ نہیں نکلتا کہ دوسروں کی آنکھیں کھلے عبرت کہتے ہیں اس کو سزا دی ہے تاکہ دوسروں کے آنکھیں کھلے اس لیے میرے بھائیوں یہ پہلی بات ہے ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں حیات دینے والا نہیں ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں اللہ کے سوا جتنے باہر کے اسباب ہیں وہ تو ضرورت کے پورا ہونے کو ظاہر کرتے ہیں اصل تو ضرورت اللہ پوری کرتا ہے وہ ظاہر کرتے ہیں آنکھ میں روشنی اللہ نے دی ہے آنکھ روشنی نہیں دیتی آنکھ سے روشنی ظاہر ہوتی ہے وہ ڈاکٹر دیوی دیکھتا ہے اللہ نے کہا میں نے آنکھیں بنائی ہے میں نے کان بنائے ہیں میں نے اس کی زبان بنائی ہے اسل بنانے والا اللہ ہے اگر کوئی اندر پیدا ہو پھر ٹھیک نہیں ہوگا کیوں کہ وہاں سے ہی نہیں آیا کوئی گونگا پیدا ہوا نہیں بولے گا کیا اس کو گونگا کر دیا میں پاکستان میں ایک ساتھی تھے پرانا بہت سمجھدار اور بہت کام بڑا کام کرنے والا بہت کام کرتا تھا اللہ اندازہ ایک گونگا ہو گیا ایک دم بالکل اب بولا ہی نہیں جاتا بولتا تھا ہمارے دلی میں آتا تھا جامع الدین میں آتا تھا بات کرتا تھا کارگزاری سنتا تھا سب کی جماعتوں کی میں کے کیا تو گونگا ہو گیا جیسے وہ کوئندہ ہو گیا تو گونگا ہو گیا کیا بولا نہیں جاتا سب سمجھتا بھی ہے بولا نہیں جاتا یہ قدرت ہے پناہ بگاڑے اللہ غالب ہو سالا امرے بلا کنہ اکثر لا عالم اللہ اپنی بات پر غالب ہے قادر ہے قابو ہے اس کو لوگ جانتے نہیں لوگ کہتے اس سے ہو جائے گا سے ہو جائے گا اس سے ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا اللہ چاہتے ہیں اس لیے ہو رہا ہے نہیں چاہیں گے پھر نہیں دھیان کو اللہ کے دھیان کو بہت مضبوط کرنا ہے اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد رکھو تاکہ اللہ کا حق ادا کرو جس کو بھول جائے گا اس کا حق کیسے ادا کرے گا جس کو بھول گیا جس کو چھوڑ دیا اس کا حق کیسے ادا کرے گا تو اللہ تو کسی کو بھولتا نہیں ہے لا دل ربی ولا انصا میرا رب بھولتا نہیں ہے چکتا بھی نہیں ہے کہ میرا رب نہ بھولے نہ چکے کہ میں چک گیا کہ اسے نہیں ہوتا اللہ یہ سب کو جانتے ہیں تو ایک نا بڑا اللہ اس کو ایک کیسے بھول گیا کوئی چھوٹی چیز بھول جائے قلم بھول گیا گھڑی بھول گیا نہیں بھول گیا کہ اللہ کو اس لیے بھول گیا ہے کہ اللہ نے اس کو سزا دی ہے اس لیے وہ اللہ کو بھول گیا سزا ملتی ہے اللہ کو بھولنے والے کو اللہ کو بھولنے والے کو سزا ملتی ہے کیا سزا ملتی ہے فرمایا کر نس اللہ فانسا من خوش وہ نئے کومل سکوں کہ ایسے نہ بنو کہ اللہ کو بھول جاؤ جو ایسا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذات کو اسے بنا دیں گے یہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا اپنی زندگی کا کیا کام ہے مجھے کیوں پیدا کیا ہے بولا ہوا ہے جیسے نشے میں ہاں اس لیے آگے نکل جائے گا نہ کرنے کی کرے گا اس نے کا یہ فاسک ہے یہ سزا ہوتی ہے کہ اللہ کو بھول گیا ہے تو اپنے آپ کو ہی بھول گیا ہے مجھے کیوں پیدا کیا ہے میری زندگی کا کیا انجام ہوگا کیا نتیجہ ہوگا یہ سزا ملی ہے اس کو اس لیے وہ اپنے راستے پر نہیں ہے دوسرے راستے پر ہے جیسے نشہ والا ہوتا ہے کبھی ادھر سڑک پر کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے گاڑی چلانے والے پریشان ہو جاتے کو کیا ہوا جا رہا ہے راستہ نہیں ہے اس کا جو کہ خاصیت ہے کھویا ہوا ہے اس لیے یہ ہلاک ہو جائے گا یہ سزا ملتی ہے پھر وہ نہ کرنے کی کرے گا اس لیے یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنا تعلق اپنا ایمان اپنا یقین اللہ سے پیدا کریں اللہ کے ساتھ پیدا کریں ورنہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے مٹی کا ڈھیر ہے مٹی کا ڈھیر اور مٹی کا ڈھیر بھی نہیں ہے بلکہ ببال ہے زندگی وبال ہو جاتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں اور اللہ کو ناراض کیا ہے کچھ نعمتوں کا بھی جواب دینا پڑے گا اور ناراضگی کی سزا بھی اٹھانی پڑے گی دونوں کہ نعمتوں کا جواب لاؤ تو اس کو جواب دینا پڑے گا اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کو ناراض کیا ہے اس کے حقوق برباد کیے ہیں دوسروں کے حقوق برباد کیے ہیں وہ مصیبت الگ ہم کو پہلی بات یہ کہی ہے کہ اپنا تعلق اپنا ایمان اللہ سے صحیح کرو اللہ پاک ہے تو پھر زندگی پاک ہو جائے گی ہر پریشانی سے ہر مصیبت سے پاک زندگی ملے گی جینے کے لیے لیکن اپنی غفلت کی وجہ سے ہم اس سے بھی خبر ہے کہ پاک زندگی کیسی ہوتی ہے دین اور ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ اپنی زندگیوں کو کہ پاکیزہ بناؤ کہ دل میں اللہ کا یقین اترے دل میں اللہ کا خوف اترے ایسا خوف اترے جو حق ادا کراوے اسی خوف کا ایک اللہ کا کیا حق ہے پھر اللہ کے بندوں کا کیا حق ہے میری اپنی ذات کا مجھ پر کیا حق ہے یہ پہلی بات ہے ایمان کی کہ اپنا ایمان اپنا یقین یہ بنا ہوئے اندر تاکہ یہ ذمہ داری سمجھ میں آ گئے نہیں تو ذمہ داری سمجھ میں نہیں آئی یہ اندھا ہے بہرا ہے کافی اندھا بہرا ہے کندھے ہیں بہرے گونگے ہیں ہاں۔ حق ان کی زبان پر نہیں ہے حق ان کے دل میں نہیں ہے حق ان کی آنکھوں میں نہیں ہے اس لیے یہ کرنے کی بات ہے سب سے زیادہ ضروری یہی ہے پیدا ہوتے ہی فضان دی گئی تھی مسلمان کے بچے کو وہ اسی لیے کہ وہ اسی کام کے لیے آیا ہے اور دوسرے کام کے لیے نہیں آیا اللہ کو جانے اللہ کی پڑھائی کو جانے اللہ کے حق کو جانے اللہ کس طریقے سے زندگی گزروانا چاہتا ہے اس کو جانے وہ سب بدن میں ہے اس کو بدنام سنائی یہ کلمہ سب سے پہلے اس کے اندر میں جا کیونکہ اس کی روح جو آئی ہے وہ اللہ کو اللہ مان کے آئی ہے روح اندر پڑی ہے نا اس نے اللہ کو اللہ مانا ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں کہ کیوں نہیں آپ ہی تو ہمارا رب ہے یہ روح ہر روحوں نے اقرار کیا اس لیے اس کو یہ بات سنائی جا رہی ہے یہاں کے یہ نہ جا رہے ہیں اگر یہ بھول جائے گا تو اس کی زندگی کے حالات خراب ہو جائیں گے سب سے پہلے دنیا میں اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے حالات خراب ہوں اس لیے اللہ اپنا دین اتارتا ہے دین دینے والے دین پہنچانے والے دین سمجھانے والے نبی بھیجتے ہیں ان کے نبی کتابیں دار ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دین ملے وہ دین کی وجہ سے ان کے حالات صحیح ہوں گے اگر یہ بے دین ہو جائیں گے تو ان کے حالات بگڑ جائیں گے چاہے ان کو پیسے ملے چاہے انہیں حکومت ملے چاہے انہیں زمینیں ملے ساری چیز ملے مگر ان کی حالت بگڑ جاتی سب چیزیں دینے کے بعد بھی حالات اللہ کے قبضے میں ہوتے ہیں یہ نہیں کہ مجھے یہ چیز مل گئی تو ہو گیا یہ چیز قبضے میں ہے حال بننا یہ قبضے میں نہیں ہے ہمارے سارے ساتھی نا ڈاکٹر وہاں دہلی میں بنگال کے وہ چائنیز طریقے سے علاج کرتے تھے اور رگوں کو دبا دبا کے تو جاتے تھے لوگوں کے گھروں پر وزٹ تو ایک دم مجھے کہنے لگے ایک صاحب غیر مسلم تھے بہت مالدہ میں ان کے گھر میں جاتا تھا وزٹ پر ایک دن گیا تو وہ ہے ہی نہیں تو اتنے بڑے آدمی کہاں چلے گئے کہ ان کو تو ڈاکو نے پکڑ لیا ہے پتہ نہیں کتنا روپیہ مہنگا ہے آج کل تو یہ ہوتا ہے نا پہلے تو لوگ مال پر ڈاکہ ڈالتے تھے اب تو آدمی پر ڈاکہ پڑتا ہے اچھا، آدمی کوئی لے جائیں گے ایسے بینکوں میں رہنے دو ہاں لوگوں کی یہ خراب عادت ہے بینک سے جانے اور اوپر سے بالا ہی کھاتے رہیں گے جی ہاں۔ اور بینک میں پہلے پیسے محفوظ رہیں گے تو اللہ نے یہ سزا نکالی جب ان کے مال پر آفت نہیں آتی ان کی جان پر آفت آتی ہے پھر سمجھتے ہیں یہ مال کا تو علاج کر دیا یہ مال بھی رہے گا اور اوپر سے آتا رہے گا وہ بھی کافی رہیں گے تو مال کی تو حفاظت ہو گئی اور جان جان خطرے میں پڑتی ہوں کہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے یہ یقین برباد کیا ہے اس لیے یہ سزا یہ کہ اچھا مال تمہارے حفاظت میں رہے اب تمہاری کون حفاظت کرے گا تو اس لیے یہ ہوا ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو مال پر ڈال جاتا تھا پھر کپاس کی سیزن ہے تو کیا یہ دھاڑا یہ ہے اور کپاس لے جا رہے ہیں کھیتوں میں سے آپ کو اب وہ نہیں ہوتا ہوتا ہے اٹھا کے لے گئے کب چھوڑیں گے کہاں لے جائیں گے کچھ پتا نہیں یہ سخت سزا ہوئی پہلے آفت مال پر آتی تھی آپ آفت جان پر کیوں کہ انہوں نے مال کے راستے سے اللہ کو ناراض کیا ہے کہ مال کو جہاں لگانا چاہیے وہاں نہیں لگایا جہاں نہیں لگانا چاہیے وہاں لگایا تو ان کو یہ سزا ملی دیسان اچانک اٹھا کے لے گئے اٹھا کے لے گئے کہاں ہے کہ پتہ نہیں چودہ دن کے بعد اس کو چھوڑا تو کچھ لینا دینا ہوگا تو گھر کوئی پھر کہاں لے گئے تھے کہ پتہ نہیں کہاں مجھے دیکھ جگہ لے گئے تو بند کر کے آ کے سب بند ہاں، جب تک اتنی اتنی رقم نہیں آئے گی تمہاری جان پتھر میں تو میں گے کیونکہ مجھے کسی جگہ رکھا تھا تو ایک قریب میں اذان ہوتی تھی مسجد کی تو میں روزانہ پانچ مرتبہ اذان سنتا تھا تو چودہ دن میں ستر مرتبہ اذان سنی چل پنچ سی تو وہ اذان یاد ہو گئی پھر وہ مر گیا اللہ بڑی قدرت والا ہے کہا کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں خوشیاں رہو حالات ہم پیدا کریں گے تمہارا مال حالات نہیں پیدا کرے گا تمہارے عہدے حالات نہیں پیدا کریں گے تمہاری زمین حالات نہیں اللہ حالات پیدا کریں گے اس لیے ڈرایا مسلمان کہ مسلمان تو ہر حال کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے ہر حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے منظور میں کپور لو حاجہ اے اللہ ہر عادت ہم تو تجھ سے مانگیں گے اور تجھ سے مدد لیں گے کیوں وہ جانتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا نہ ڈاکٹر سے نہ وکیل سے نہ حاکم سے نہ کسی کو یہ ایمان سکھایا ہے اور یہی اصل راستہ ہے اللہ سے تعلق جوڑو پھر کہ پھر اللہ تمہیں برباد نہیں ہونے دے گا حضرہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہی کہا تھا اسلام علیہ السلام کی ماں نے جب ان کو وہاں چھوڑا تھا جنگل میں یہاں جہاں بیت اللہ ہے تو کچھ تھوڑا سا سامان دے کر کے جب ہم کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو کیا خدا نے یہ حکم دیا آپ کو کہ ہاں مجھے اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم کو یہاں چھوڑ کے جاؤ تو حاضرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا حکم تو ہو رہا ہو اور بربادی آئے کیسا نہیں ہوتا حکموں کے ساتھ برکتیں ہوتی ہیں جب حکم توڑیں گے تب بربادی آئے گی اس لیے کہا کہ اللہ ہمیں برباد نہیں کر آپ جب حکم ہے تو سب حکم تابع اس تو بربادی نہیں ہوئی زمزم کا پانی نکلا ہے اور وہ اب تک جاری ہے اور ساری دنیا میں جاتا ہے اور اسی پانی سے آبادی ہو گئی ہو اور ایسی آبادی دنیا میں کہیں نہیں ہے ایسا امن دنیا میں کہیں نہیں ہے ایسی جگہ بنا دی سب جگہ امن کی جگہ وہی ہے چمن کی جگہ یہ کچھ سمجھائے مسلمانوں کو کہ تمہارے ساتھ تو اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو کیوں خراب کرو شہر پیشے میں دن بگاڑے جانت بگاڑے حکم توڑے اس لیے میرے بھائیوں پہلی بات ہے اپنا ایمان اور اپنا تعلق اللہ سے اور آخرت سے جمائے دو یہ دو اصل ہے اللہ اور آخر ہر نبی نے اس کی دعوت دی ایمان باللہ ہے الاخر میں داخر نبی یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے بعد آخرت ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس نے نبی پر ایمان لانا اور نبی کے طریقے پر اللہ کو راضی کرنا اور نبی کے طریقے سے اپنے آخرت بنانا پھر تاجر بنو تو بھی کامیاب حاکم بنو تو بھی کامیاب زمیندار بنو تو بھی کامیاب مالدار بنو تو بھی کامیاب غریب بنے تو بھی کامیاب جب اللہ ساتھ ہے اللہ کے دین پاس ہے تو پھر کوئی ناکام نہیں ہے اللہ اپنے قدرت سے کامیاب کرے گا جیسے پانی نہیں ہے تو پانی پیدا کر دیا جی ہاں اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے باقی یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنا پڑے گا ہاں تب ہوگا بات ہاں کہ اللہ نے ہم پر کیا کیا ذمہ داری ڈالی ہے وہ ذمہ داری سمجھنا جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی یہ دستور ہے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی اتنی مدد ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی ذمہ داری نہیں پوری کی ہے تمہیں مدد میں کوئی سوال نہیں ہے ویسے اللہ جانوروں کو پالتے ہیں ان کو پال لیں گے بس جانوروں کو پالتے ہیں نا کتنے بڑے بڑے جانور پیدا کیے ہیں ان کو کون کھلاتا پلاتا ہے ان کے بچے کچے ہوتے ہیں ان کی کون حفاظت کرتا ہے وہی جس نے پیدا کیا وہ کرتا ہے انہیں پلتا ہے جنگلوں میں بڑے بڑے ہاتھی ہاں افریقہ کے رہنے والے بڑے بڑے ہاتھی بڑی بڑی ہیں تو کون کرتا ہے اللہ کرتے ہیں اللہ انہیں پالتے ہیں ایسے پالیں گے اللہ جن میں لیا ہے تو پالنا پلنا الگ ہے وہ جانور بھی پلتا ہے لیکن اللہ نے زندگی میرے دوستوں کسی کام کے لیے دی ہے یہ تبلیغ ہے اسی کی تبلیغ ہے کہ اللہ نے زندگی کسی کام کے لیے دی ہے اس کی تبلیغ کا نام دین اللہ نے زندگی دین کے لیے دی ہے بس دین لے لو پھر تاجر بنو زمیندار بنو سب کچھ بنو نہ اپن بنو بس پھر کامیاب ہو جاؤ کیوں یہ شاہی نے مجھے ہمارے لیے تو پیدا کی ہے اللہ کیسے گا کہ مال مت لو کیونکہ مال کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے زمین مطلب کی زمین کو ہمارے پیدا کی ہے پر اس نے تو آئیں گے نہیں استعمال کرنے کے لیے آئیں گے نہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے تو کون استعمال کرے گا کیا ہم استعمال کریں گے آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ زمین میں تمہارے لیے ہے بس ولکم فل فی مستقر مستقروں متانو نیلاڈین یہ زمین ہے یہ تمہارے نفع کے لیے لگانی کے لیے تم اسے نفع اٹھاؤ گے اور یہی تمہارا ٹھکانا ہے زمین جب تک زندہ رہو گے اوپر رہو گے مرو گے اندر رہو گے زمین یہ تمہاری ہے تمہارے لیے بنائی لیکن تم کو کس کام کے لیے بنایا یہ سمجھنے کی بات ہے سمجھنا ہے بھائی بات یہی سمجھنے کی بات ہے کہ مجھ کو کس کام کے لیے بنایا ہے جو آدمی جو چیز جس کام کے لیے بنے گی وہاں تک اس کی قیمت ہوگی جب وہ اس کام کی نہیں ہوگی تو پھر اس کو پھینک دیں گے یہ مطلب جب تک روشنی دے تو اوپر رہے اور اب روشنی نہیں تھا شارٹ ہو گیا دو اس کو بھی کوئی قیمت نہیں کیوں کہ جس کام کے لیے بنا تھا اس کام کر نہیں رہا آدمی بھی جب اللہ کے کام کر نہیں جائے گا اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں کہنا ہے تو اس کو اس کام کے لیے بنایا تو اب نیچے گرے گئے بھی کام کرنے گا اس لیے تبلیغ اور دعوت وہ اسی کی ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے اور اپنے آپ کو اس کا پابند کرے اس لیے اللہ نبی بیچتے تھے رسول بیچتے تھے نبی کے تابے دار ہوتے تھے وہ یہ کام کرتے تھے تاکہ کوئی برباد نہ ہو کیونکہ دین نہیں ہوا تو برباد ہو جائے گا جس کا دین نہیں ہوا وہ برباد اسے برباد ہونے والوں کی بھی ایک لیسٹ بنائی دیکھو قارون برباد ہوا فرون برباد ہوا آمن برباد ہوا شردار برباد یہ سب فیکٹری والے بھی تھے اس میں زمیندار بھی بڑے بڑے فارم والے بھی تھے بڑے بڑے تجارتوں والے بھی تھے یہ سب برباد ہوئے کلن افزنا بزم بھی ان سب کو کہ ان کے گناہوں کی پکڑ کی ان گناہوں کی وجہ سے ہم نے اپنی پکڑ میں لیا ہے کہا پھر ان کو الگ الگ سزائیں دیے کسی کو زمین میں زندہ ترس کسی کو پانی میں ڈبویا ہاں کسی پر بجلی گری ہے کسی پر زلزلہ آیا ہے جی ہاں بڑی بڑی سزائیں دی ہیں خوفناک جی ہاں یہ سیاں اور یہ سب یہ سب یہ سامان والے تھے دنیا کا مال ان کے پاس تھا دین نہیں تھا پھر یہ برباد ہو گئی یہ سنایا ہم کو تاکہ آنکھیں کھلیں اس میں بھائیوں اللہ تعالیٰ کے انعامات بہت ہیں ہمارے ساتھ سب سے بڑا انعام وہ دین ہے آدمی کو اللہ نے دین دیا ہے ایمان دیا ہے آخرت والا عقیدہ دیا ہے کہ یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے کہ ہاں کہ اپنے آپ کو اسی کا پابند کرو کہ یہ ہم کو رہبری دے گا کہ تمہیں دکان کیسی کرنی ہے تمہیں شادی کیسی کرنی ہے یہ نہیں کہ مت کرو دکان مت کرو شادی مسجد میں بیٹھ جاؤ ہو سکے تمہاری شادی کرنے کا کیا طریقہ ہے تمہیں دکان کرنے کا کیا طریقہ ہے تمہاری زمینداری کرنے کا کیا طریقہ ہے عہدے داری کرنے کا کیا طریقہ ہے کھانے کا کیا طریقہ سب چیزوں کے طریقے بھی بتائیں گے نہیں کہ جانور کی طرح جو ہے یہ اس طرح زندگی ہو جاتی ہے پاک حکم والی طریقوں والی سنت والی پھر اس پر ہوتے ہیں انعام اللہ کے جی ہاں۔ حقیقت کا انعام الگ ہے دنیا کی برکت الگ ہے دونوں ہیں اللہ کے حکموں میں اور اس کے طریقوں میں دو باتیں کہ دنیا کی برکتیں الگ دیں گے اور آخرت کا بدلہ الگ دیں گے جی ہاں۔ دونوں اس لیے یہاں بھی بنے گا وہاں بھی بنے گا دین میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے لوگوں سے کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر کے آیا ہوں اسے مان لو تمہاری دنیا نہیں برباد ہوگی اور آخرت کی آخرت نہیں برباد ہوگی ہم کو رحمت بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے یہ راستہ کہ رحمت ہوگا برکتوں والی ہوگی اور آخرت کامیابی والی ہوگی لیکن کام کیا کام کرنا پڑے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کام تو کرنا پڑے کون مل جائے کہ یہ تو دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے ہوتا ہے کیونکہ نوکر ہے مجھے کام تو کرنا پڑے یہ تو دوسروں کو کوچ بنے گا ہاں وہ تو کرنا پڑے گا دنیا کو اللہ نے عمل کرنے کی جگہ بنایا ہے چاہے دین ہو دنیا ہو کام کرنا پڑے گا جو دنیا چاہتے ہیں وہ دنیا کا کام کرتے ہیں ہاں تو جو دین چاہیں گے تو یہ دین کا کام کرو تو وہی اصل ہے وہی اصل ہے کہ دنیا کو اللہ نے دین کے لیے بنایا ہے جب دین نہیں رہے گا دنیا دنیا رہے گی دنیا ختم ہو جائے گی کیونکہ اب کوئی دین پر ہے نہیں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں کہ ختم کرو اس قصے کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا وہ ہے نہیں یہاں کیا ختم کرو تو ختم کریں گے قیامت قائم کریں گے اس لیے میرے بھائی کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے جیسے دنیا میں آنے کا راستہ ایک ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں پیدا ہو کر کے آتا ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے نبی ہو ولی ہو کوئی بھی ہو سب کے دنیا میں آنے کا ایک راستہ جب دنیا میں آ گیا تو کامیاب ہونے کا راستہ بھی ایک ہی راستہ ہاں چند راستے نہیں ہیں ایک ہی راستہ اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یہ ایک راستہ ہے اس پر اپنی زندگی کو لاؤ تو پھر یہ دنیا میں آسانیاں پیدا ہوگی اس کی وجہ سے اور اگر ہم اپنا ہمارا طریقہ چھوڑ دو گے تو میں یہ دنیا تم پر خود تنگ ہو جائے گی اور پریشان ہو جاؤ گے تو ہمارے راستے میں ہوں گے تو ہمار آتے تو کامیابی ہو جائے گی پھر تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں یہ بتایا گیا ہے جو کہ گمبا ہو کو ملوس ہو اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ہے دشواری کا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہر کام کی آسانی اس کے طریقے سے ہوتی ہے اس کا طریقہ اختیار کرو تو پھر بہت مشکل ہے پھر اتنی نئی نئی چیزیں پیدا ہوئی ہیں کتنے آسان ہو گئے پھر یہاں بٹن دبایا گے لیکن خالی بٹن دبانے سے ہوتا ہے یا اس کی فٹنگ اور وائرنگ وہ کتنا لمبا کام ہے جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کہ بس اب کو اب سب ٹھیک ہو گیا آخر تک یا کھولو کھل جائے گا بند کھول بند ہو جائے گا سیکنڈوں میں لیکن اس کے لیے ایک کام ہوا ہے تو ایسے دین کا معاملہ ہے کہ دین کے لیے ایک کام کر لو کہ پھر پھر تمہاری دعا پر کام ہو جائے گا کہ کیا ہوا تھا کہ میں نے دعا مانگی تھی کہ ہو گیا ہم پھر اللہ عمل سے عمل پر کر دیں گے اپنی قدرت سے کر دیں گے کیوں جب سب فٹ ہو گیا اس نے میرے بھائیوں ہماری جہالت نے ہم کو نقصان میں اتارا ہے دنیا کے کاموں میں اور دین کے کاموں میں ایک فرق ہے اس کو سمجھنے کی بات ہے دنیا کے جتنے شعبے ہیں تو ایک شعبے والا دوسرے شعبے کا محتاج نہیں ہے مسلم تاجر لوگ ہیں وہ کھیتی کے محتاج نہیں ہے کھیتی محتاج ہے جب کھیتی پیدا ہوگی گیہوں پیدا ہوں گے تو خرید لیں گے موسم میں خرید کے بھر لیتے ہیں اپنی تجارت ہوتی اور کھیتی والے تجارت کے محتاج نہیں ہے جب ان کی کھیتی کی پیداوار ہوتی ہے تو کھیتی وہ اپنا سامان بھر لیتے ہیں تاجروں سے لے کر کے ان کو تجارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے میرے والد جو تھے ہم زمیندار لوگ ہیں ہماری کھیتی تو جب کپاس ہو جائے موسم ہو جائے پھر جمبوسر سے سب چیزیں خرید لیں تیل اور گوڑ اور چاول اور سب یعنی دکان کرنے کی ضرورت نہیں ہم کو دکان والے دکان میں کریں گے ہم ضرور انہیں سے لے لیں گے اپنے پاس تو کھیتی والوں کو تجارت کرنے کی ضرورت نہیں تجارت کرنے والوں کو کھیتی کرنے نوکری کرنے والوں کو تجارت کی ضرورت نہیں کھیتی کی ضرورت نہیں وہ اپنے اپنے شعبے میں الگ دین میں ایسا نہیں ہوگا دین میں ایسا نہیں ہوگا کہ دین میں تو سارے کام آپ کو کرنے پڑیں گے یہ کے بعد نماز تو پڑھتا ہی ہوں نماز پڑھنے سے کم نہیں بنے گا نماز نماز پڑھنے سے نماز جتنا کم بنے گا ہاں کیوں کہ دوسری باتیں نہیں ہوئی ہے تو وہ نماز بھی چلی جائے گی ہاں؟ کسی کا پتا نہیں ہوا تھا اور نماز پڑھی تھی تو وہ نماز چلی جائے گی یا رہے گی نہیں رہے گی ہاں۔ تو ایک مکان بنانے کی طرح دین ہے آپ مکان بناؤ تو ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی تب اس مکان میں رہسیہ رہو گے یہ نہیں کہ میں چھت ڈال دی ہے جی ہاں اوسطوں کھڑے کر دیے ہیں تو ہو گیا کہ نہیں یہ تو جانوروں کے لیے ہے کہ چھت شوتن سوتن جانور سائے میں کھڑے رہیں گے اور بارش سے بچ جائیں گے ایسا کوئی نہیں کرتا کہ پھر یہ تو جانوروں کے لیے ہے ہمارے لیے کہ ہمارے باقاعدہ گھر چاہیے ہر چیز ایک کھوٹی کھوٹی کہاں لگنی چاہیے وہ سب دین کے دین کی تعمیر کرنی پڑے گی کہ دین ہمارا ایمان بھی بنے عبادت بھی بنے اخلاق بھی بنے ہمارا لین دین بھی صحیح ہو اور ہمارا رہن سہن بھی سب کے ساتھ صحیح ہو پھر ہوگی دینی زندگی برکتوں والی اس لیے کہتے ہیں دین سیکھیں تک یہ جہالت میں سے نکلے آج کے لیے جہالت ہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں میں زکات بھی دیتا ہوں تو تو, نماز زکات جتنا ہوگا جی ہاں سمجھ میں نہیں بات اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور صحابہ کو اللہ نے پیدا کیا کہ دیکھو اس طرح کرو پھر کہ پھر تم ہی تم ہو تم تم ہی تم ہو تمہارے لیے سب کچھ ہے آسمان زمین بھی تمہارے لیے کیوں کہ اب دین آ گیا تو آسمان پانی برسا لے گا زمین برکتیں اتارے گی اپنی جی ہاں اور آخرت کی آخرت تو بنتی ہی چلی جائے گی ایک صبح اللہ بہت پاک سے بڑا ہوگا آخرت ایسی بنے گی لیکن اس نے جہالت میں ڈالا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں میں تو سکا دیتا ہوں میں تو حج کرتا ہوں تو اتنا ہی ہوگا جی جی مکان میں دروازے لگا دیے چوکے لگا دیے تو یہ مجھ سے کیا ہوتا ہے اس لیے کہا بدھ خلوف آفس سے کافا اپنے دین میں پورے پورے آ جاؤ تاکہ تمہیں اس کا پورا نفع ملے اس لیے دین کو سیکھنے کی دین کو سمجھنے کی دعوت دی ہے اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے غریب بھی کر سکتا ہے امیر بھی کر سکتا ہے ایسا دین ہے ہمارا لیکن کیونکہ اس کو دور سے دیکھتے ہیں اسے سمجھ میں نہیں آتا ہاں، دور سے دیکھتے ہیں کہ نہیں عمل کر کے دیکھو ایک مولوی صاحب تھے دیوبند کے بہت زمانے کی بات ہے تو زمان میں نکلے جیسے سال سال لگا رہے نا وہ سال لگا وہ کاروباری ہار تھے تو مولوی لیکن تھے کاروباری تو وہ کہنے لگے کہ یہ تبلیغ جو ہے نا وہ تو سائیکل جیسی ہے یہ سائیکل کا کیا مطلب ہے یہ سائیکل ایک ایسی چیز ہے کہ کھڑی تو رہتی نہیں لیکن لوگوں کو لے کے چلتی ہے سائیکل کھڑی رہتی ہے نہیں کھڑی رہتی آپ چھوڑ گے نہیں کھڑی کیونکہ دونوں ٹائر ایک سینٹر میں ہے یوں ہو تو کھڑا رہے ہاں۔ جتنے دو ویل والے یہ کھڑے نہیں رہتے ان کو کھڑے رہنا پڑتا ہے لیکن کیونکہ یہ کھڑی تو رہتی نہیں اپنی جات سے لیکن لوگوں کو لے کے چلتی ہے لوگ اس پر بھی کرتے ہیں اخبار بیچتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں سائیکل تو کیا میں نے جب اس میں میں لگا تو میری سمجھ میں آیا ورنہ یہ کیسے یہ گا سکے آدمی پھر رہا ہے اور یعنی جب آ جائے گا تجھے اس کا چلانا تو یہ تجھے لے کے چلے گی تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ایسے دین کا معاملہ ہے کیسے چلے گا کہ تو اس کو سیکھ لے پھر یہ تجھے لے کے خود ہی چلے گا یہ مسلمان کو اس کا دین اوپر لائے گا اس کی نیچے لے جائے گی لیکن دین بنانا پڑے گا جیسے وہ سیکھتا ہے نا سائبر کہ نام چلانا لو بس پھر تجارت کرو سب کچھ کرو آباد میں پہلے سائیکلوں کی جماعت بنتی تھی جیسے پیدل جماعت بنتی ہے نا سائیکلوں کی جماعت تو سائیکلوں پر سفر کرتے تھے میلوں پر سائیکل کی جماعت ہے پیدل جماعت ہے ہاں، تو سائیکل لے کے چلتی ہے ایسے ہم کو دین لے کر کے چلے گا ہاں نہیں تو ایسے پہ تو گر جائے پڑ جائے ہاتھ پیر ٹوٹ جاوے ایسا نہیں ہوتا ایک لاکھ سائیکل تھی حیدرآباد میں نے میں نے چار مہینے لگائے تھے وہاں اس وقت مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی لوگوں کی تو سائیکلوں پر نوکری نوکری کرنے والے لوگ اپنے آفسوں میں دفتر موٹر سائیکلوں پر ہی جاتے تھے شہر بڑا تو ایک لاکھ سائیکل مجھے دس سائیکلوں کہا ایک لاکھ سائیکلیں ہیں شہر میں اور روڈ ٹیکس ہر سائیکل پر تین روپے ہیں حکومت کو تین لاکھ روپئے ملتے ہیں اجتماع ہو تو سائیکلوں کا بھی اجتماع اتنی سائیکلیں تو سارا سائیکلوں کا تو یہ مولوی صاحب یہ مثال دیتے تھے کاروباری آدمی تھے تو انہوں نے بہت اچھا سمجھا کام کو کہ لوگ سمجھتے کیسے مشکل ہے کہ بھائی تو اس میں چلو اس کو سیکھ لو کہ یہ تمہیں چلانا نہیں چنا جب تبلیغ میں الحمدللہ ہر قسم کے لوگ لگ گئے ہر قسم کے لوگ آخیں گے تو کہ ہوائی سے آواز جائے چلانے والا کہ وہ بھی اندر ہے ٹرک چلانے والا کہ وہ بھی اندر ہے کیا کام کروں میں ٹرک چلاتا ہوں کہیں کا کیا کام ہے کہ ہوائی جہاز چلاتا ہوں ہوائی جہاز چلانے والے ملتے ہیں کہ کیا کہ میں پائلٹ ہوں کیا بک لگایا ہے زمانہ میں پھرتے ہیں ہوائی جہاز بھی چلا لو ٹمن بھی کر لو ٹرک بھی چلا لو تبلیغ بھی کر لو ڈاکٹری بھی کر لو تبلیغ بھی کر لو ہاں کیوں کیا سمجھ میں آ گئی بات تو کہیں رکاوٹ نہیں ہے پھر اس کی برکتیں الگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے کام میں بڑی برکتیں ہیں بچوں میں برکت بچے دیندار ہو گئے عورتیں دیندار ہو گئی ہاں کیوں دین آیا گھر میں اب شاید جھگڑے ختم ہو گئے جی ہاں سب دعا مانگنے والے ہو گئے تو یہ ہے بات کہ جب چیز کو اپنا عملی طور پر کسی کو اپنا نہیں نیمڑے گی تو اسی برکت خود کھلے گی لیکن شیطان ڈراتا ہے دنیا کے نقصان سے یہ مصیبت ہے ہمارا دنیا کا نقصان ہے ہمارا ایسا نہیں ہوگا کام کے لیے کہ کام کے لیے تو قربانی دینی پڑے گی لوگ اپنی تندرستیوں کے لیے کتنی قربانی دیں گے اتنا خرچہ ہوگا تو وہ خرچہ بھی دیں گے دوائیوں کا انجیکشنوں کا کیوں تندرستی بڑی چیز ہے تو اس کے لیے اس کے لیے قربانی قربانی وقت کی بھی اور مال کی بھی ایسا دنیا کے تمام کاموں کے لیے وقت بھی دیں گے مال بھی دیں گے تو ایسے میرے بھائیوں دین کے لیے بھی حالانکہ دین تو اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا دین اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا دین تو جتنی طاقت ہے اتنا بوجھ ڈالے گا جی ہاں۔ جتنی طاقت اتنا بوجھ اتنا بھی کریں گے تو آگے کا اللہ کرے گا انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق کر لیا ہے آگے کے آگے ہم کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں یہ مدد کہلاتی ہے کہ جب اللہ کا کام کرے گا تو پھر اللہ کی مدد ہوگی کیوں کہ اپنے داقت کے مطابق کر لے گا تو یہ چیز ایک محنت سے میرے دوستوں زندگی میں آتی ہے اب اس کی محنت ہی نہیں ہے تو وہ کام ہی نہیں سمجھ میں آئے گا جو کھیتی کی محنت نہیں کرتا وہ کھیتی کو نہیں سمجھتا ہاں تو اس نے اسے محنت نہیں کی ہے اور اس میں کھیتی کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے تجارت میں بھی ہے جس چیز کی محنت کرے آپ اس کی سمجھ میں آئے گی اور اس پر اس کے کرنے کی طاقت بھی پیدا ہوگی دین کی محنت کریں گے تو دین سمجھ میں بھی آئے گا اور دین پر چلنے کی طاقت بھی آئے گی نہیں تو رک جائے گا دین کا کام آئے گا تو کیوں کہ دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے نماز پڑھنے کی طاقت نماز میں نہیں آتا بازار میں ہے اپنے کام میں ہے نماز میں نہیں ہے حرام میں پڑا ہوا ہے حرام میں آنے کی طاقت نہیں ہے حرام چھوڑ کر کیوں کہ دین نہیں ہے دین آئے تو دین آوے تو حرام چھوٹ جائے اور حلال پر آ جائے گنا چھوٹ جائے حکم پر آ جائے یہ طاقت آتی ہے جیسے دماغ میں طاقت آ گئی تو اب چڑھتا ہے اترتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے کام کرتا ہے کیا وجہ کہ طاقت آ گئی یہ اللہ کی بشارت ہے جیسے دین کی محنت کرو گے تو دین پر چلنے کی طاقت آ جائے گی نہیں کرو گے تو بھی نہیں آئے گی پھر دن غائب ہوگا اور دن غائب ہونے کے بعد پھر اللہ کی ناراضگی آئے گی اور وہ بہت سخت ہے پھر حالات بگڑ جاتے ہیں ہاں ناراض ہو کر کے حالات بگاڑ دیتے ہیں پھر ان کو سمجھایا بجھایا اور انہوں نے ایک بھی نہیں لی بنا ہاں۔ پھر حالات بگڑ جاتے ہیں ہاں دلوں کے حالات بگڑتے ہیں پھر دنیا کی چیزوں کے حالات بگڑتے ہیں پھر آخر میں قبر کے حالات بگڑ جاتے ہیں وہ سب سے خطرناک ہے اللہ حفاظت کرے اس لیے اللہ تعالیٰ میرے دوستوں ہمیں روشنی دیتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو ایمان والی امان والی اخلاق والی بناؤ پھر پھر تمہاری دعائیں خود ہی کام کرے گی ہاں تمہاری دعائیں خود کام کرے گی کیا بات ہوئی کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی ہاں یہ تو یہ اللہ کا کمال ہے جو تمہاری مدد کرے گا لیکن یہ مدد ہوگی دین کے ساتھ جتنا دین اتنی مدد اور دین نہیں ہے پھر نہیں اس لیے دین کی محنت بنانا ہے تاکہ دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے پھر پھر اللہ دنیا آخرت آباد کرنے والے ہیں اس لیے میرے بھائیوں اس محنت کے ذریعے سے یہ کیا جاتا ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں اس محنت کو داخل کرے اور اس کو سیکھے سائیکل والا سائیکل سیکھ گیا جی، اب اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے ہم جی، نے سائیکل پہ میں چلا جاؤں گا جی ہاں کوئی ڈر نہیں ہے ایسے کچھ قربانی لینی پڑتی ہے اللہ کے دین کے لیے اس سے قربانی سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے کام بناتے ہیں اور قربانی نہیں ہے اپنی خواہشیں ہیں پھر دور ہیں اپنی خواہشوں کی وجہ سے اپنی غفلتوں کی وجہ سے دور ہے مدد کا راستہ دور ہو گیا اس لیے اللہ کے راستے میں پھرنا ہے اللہ کے دین کو سمجھنا سیکھنا ہے اور اللہ کے دین کے لیے راستہ بنانا ہے یہ مسلمان کا کام ہے اپنے دین پر قائم رہے سیکھ کر کے اور اپنے دین کا مددگار بنے یہ کام ہے ہاں یہ کام ہے یہ ایسا میں کیسے ہوگا لیکن جب چلے گا تو جیسے میں نے کہا نہیں سائل کر کے یہ چلے گا ہاں۔ پھر ہر لائن میں کام دے گا غریب ہو مالدار ہو مرد ہو عورت ہو سب کریں گے بیمار ہو بیماری میں بھی کریں گے ایسا کام ہے جی ہاں کہیں رکاوٹ آتی نہیں وہیں اس کو سمجھ لے سیکھ لے اپنے دل میں اتار دیں اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں پھریں گے یہ پہلا قدم ہے اس کا نقل و حرکت ہاں یہ پھریں گے پھر کھلے گی بات اور سمجھ بھی لے گا اور دوسروں کو سمجھا بھی لے گا تیار بھی ہوگا اور دوسروں کو تیار بھی کر لے گا اس کے ہاتھ پر کام آ جاتا ہے تو اس کے لیے وقت لگانا ضرور وقت لگانا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنی دنیا سنوارنے کے لیے تاکہ دنیا صاف ستھری ہو جائے حکمہ والی گناہوں والی نہیں پریشانیوں والی نہیں اور آخرت کامیابی والی وہ دین سے بنے گی اس لیے اپنے آپ کو دین کے لیے تیار کرنا ہے اللہ کے راستے میں پھرنا ہے اس نے یہ سے کہ میرا دین بنے اس کو اپنا بنا تو وہ دوسرے کا بنا دے گا اب اس کے لیے کہ ہم ارادے کرو اور اپنے آپ کو بتاؤ تیار کر کے یہ باتیں اس لیے سنائی ہے کہ اللہ جی اس کے لیے ذمہ داری سمجھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں اپنی زندگی میں اپنا دین داخل کریں اب ہمت کر کے بتاؤ ہونے والے پکی ساتھی مارا ایک مرتبہ چار میں جگہ کر سمجھ لے سیکھ لے کی ترتیف کے ساتھ موت تک چلتا رہے اور نمازوں کا خوب اہتمام کرو نماز جماعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھ اس کی فضا بنے شہر کے لوگ نمازی بنے تو باہر سے جو لوگ آئیں گے نا وہ بھی نمازی ہو جائیں گے وہ دیکھ کر کے ہاں جی، اپنے آپ کو نمازی بنائیں نماز کا پابند بنائیں گھروں میں نمازیں ہوں گھروں میں تعلیم ہو تاکہ گھر کی بیٹی نہیں ختم ہو جائے نہیں تو گھر میں بیٹی نہیں آئے گی اللہ وسلم وسلم مبارک عداسنا محمدین نبی نم والدی وساب ہی اجمعین ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اے اللہ ہماری بقیرت فرما دے اے اللہ ہماری بقیرت فرما دے ہم تیرے دربار میں ہیں ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما پوری امت میں رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے اے اللہ امت میں رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت کے مالوں اور جانوں کو برباد ہونے سے بچا لے اے اللہ اسے حق پر لگنے کی راہ کھول دے اے اللہ حق پر لگنے کی توفیق لگانے کی توفیق عطا فرما دے زندگی کے جتنے دن باقی ہیں ہماری اے اللہ تیرے حکموں پر گزروا دے مرنے کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اس نے خاتمہ سے نواز دے برے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما موت اور ماباد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما یا اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما ہمارے محتاجوں کی مدد فرما حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما لے امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے ہر پریشانی سے نجات دے اور حق کے راستے پر جان لگانے کی اور مال لگانے کی توفیق دے ربنا تقبل منا انت التواب الرحيم صلى الله تصویریں مت سبحان ربك رب کانتا عما يصفون www attableek.com, the reviver of